حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں سوتے تھے اور آخری حصے میں عبادت کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1365